معزز و محترم سامعین و حاضرین اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و انعام ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو ذکر اذکار کو دعا و مناجات کو توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے آج کی یہ جو نشست ہے حضور سیدنا تاجدار تصوف تاجدار سلسلہ نقش بندیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آج آخری نشست ہم پڑھیں گے اور اس کے اندر آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے چند گوشوں کا ہم ذکر کریں گے ہم حدیث پڑھ رہے تھے سیدنا ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور امام بہکی نے اس حدیث کو الدلائل النبوہ اس کے اندر نقل کیا ابن اساکر نے اس حدیث کو روایت کیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا المنصور نے اس حدیث کے راوی انضبت ابن محسن العنزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او العبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ببا بن محسن العنزی العبری یہ دونوں طرح معروف ہیں انہوں نے اس حدیث کو رواج کیا قال قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا انت خیر من ابی بکر کیا آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں بہتر ہیں فبکا سیدنا عمر بن خطاب اس سوال کو سن کر آپ رو پڑے وقال من ابی بکر و یوم خیر من عمر ہیں خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن اور ایک رات عمر بن خطاب کی ساری زندگی سے افضل ہے اس حدیث پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست کا اختتام کیا تھا اسی سے آج سے کانٹینیو کر رہے ہیں یہ بات کر دی حل کا ان احدثو کا ان و یوم ہی حضرت دبا بن محسن العنازی آپ فرمانے لگے ان سے اب خطاب کیا ان سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کیا میں تمہیں ان کا وہ دن جو میری عمر بھر سے افضل ہے اور وہ رات جو میری عمر بھر سے افضل ہے کیا اس کے بارے میں بتاؤں وہ دن اور رات کون سا تھا کالا کل تو یا امیر المؤمنین میں نے کہا ہاں اے عمر بن خطاب مجھے آپ بتائیں کہ ان کی کون سی رات ہے جو آپ کے ساری زندگی کے اعمال اور عبادات سے افضل ہے قال اما لیلتہ فرمانے لگے رات وہ ہے فلما خرج رسول اللہ ہاری اہل مکہ خرج لیلا فرمانے لگے رات وہ ہے کہ جب تاج کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مکہ شریف سے ہجرت کے لیے نکلے یہ وہ رات ہے فتح ابو بکر اور ان کی اتباع میں اگر کوئی شخص ان کا فرما بردار تھا اس وقت اور ان کو فالو کر رہا تھا ان کا ساتھی تھا ان کی مائیت میں تھا ان کی قربت میں تھا ان کی صحبت میں تھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فج اعلی مرتن یمشی مرتن امامہ اب وہ چلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تو کبھی وہ بھاگ کر حضور کے آگے ہو جاتے وہ مر رتن خلفہ کبھی بھاگ کر پیچھے ہو جاتے وہ مر رتن آن یمینی ہی کبھی بھاگ کر حضور کے دائیں چلے جاتے وہ مر رتن آن یساری ہی کبھی بھاگ کر حضور کے بائیں جانب آ جاتے فقال الح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اے ابو بکر یا ابا بکر ما اعرف من فعلک اے ابو بکر کبھی آگے جاتے ہو کبھی دائیں جاتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو کبھی بائیں آ جاتے ہو میں تمہاری اس بات کو سمجھا نہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر الرساد اذکر الرساد حضور فاکون امامک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آگے ہو جاتا ہوں کہ مجھے جب ان دشمنوں کا خیال آتا ہے کہ جو آپ کی تاک اور گھات لگائے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں جب مجھے ان کا خیال آتا ہے اَتْطَلْبَ فکون خلف جب مجھے ان کا خیال آتا ہے کبھی وہ آپ کے پیچھے سے حملہ نہ کر دیں آپ کے آگے سے حملہ نہ کر دیں جب ان کا خیال آتا ہے تو میں بھاگ کر کبھی دائیں ہو جاتا ہوں وہ عَنِ آنیا وَمَرَّتَنْ و مررتن کبھی بھاگ کر دائیں اور کبھی بھاگ کر بائیں ہو جاتا ہوں لا من علائی کا میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے اور اگر مصیبت آئے بھی تو پہلے سیدنا ابو بکر اسے برداشت کرے پھر فرمایا قال شاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطرافی حتی حفیت حضور چلتے رہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے حتیٰ کہ حضور اپنے پاؤں رکھتے ہوئے چلے اس حالت میں کہ حضور کے پاؤں مبارک میں نالین نہ تھے حضور کے پاؤں مبارک میں نالین نہ تھے ننگے پاؤں حضور چل رہے تھے کب ہجرت کے لیے اس قدر مدینہ والوں سے بھی محبت تھی اس قدر اللہ کے عمر کو فالو کرتے تھے کہ جوتا پہننا بھی گوارہ نہ کیا اللہ کا امر جب آ گیا حکم جب آ گیا اور ہم کیا کرتے ہم کہتے نہیں دیکھا جائے گا ساٹھ سال زندگی ہے دیکھا جائے گا پھر نمازیں پڑھ لیں گے پھر عبادات کر لیں گے نوافل کر لیں گے کیا ہے جب حکم آ جائے اللہ رب العزت کا تو پھر دیکھا نہیں جاتا فصلی حکم آ گیا اب نماز پڑھو تو پھر دیکھنا کس بات کا ہے اور سوچنا کس بات کا ہے جب کہا پڑھو تو پھر پڑھو یہ شریعت کا اصول اور قانون ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تو جب حکم آیا ہجرت کا تو حضور نے جوتا بھی پاؤں میں نہ پہنا حتی حافیت رجلہ ہوں فرماتے میں تاجدار کائنات کو دیکھ رہا تھا کہ حضور ننگے پاؤ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غار کی طرف جا رہے تھے اللہ اکبر فلما رآہ ابو بکر انہا قد حفیت حملہ علا کاہلہی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سیدنا ابو بکر ساتھ تھے حضور کو ننگے پاؤں چلتے دیکھا اب عشق اور محبت نے گوارہ نہ کیا کہ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر حضور اور ننگے پاؤں چلیں تو جب دھیان گیا حضور کے پاؤں کی جانب تو فرماتے میں نے مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا اللہ ہم اٹھا لیا ہی اور اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا وجعالا یشتد بھی حتی آتا بھی حتیٰ کہ ہم چلتے رہے اور سامنے غار تھور آ گیا فمل غاری فانزلہ غار کا منہ آ گیا غار کا وہ دروازہ آ گیا انٹرنس آ گئی ہم وہاں رکے اور میں نے حضور کو اتار دیا بعثک بالحق لا تد حتی ہوں میں نے کہا اے حضور اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے حق کے ساتھ مبوس فرمایا لا تدخل ہو حضور آپ غار میں پہلے داخل نہیں ہوں گے حتی اد ہوں حتیٰ کہ پہلے میں غار میں جا کر دیکھ لوں جب تک میں داخل نہ ہوں آپ غار کے اندر داخل نہیں ہوں گے کیوں كَانَ فِيهِ شَيْءٌ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ میں چاہتا ہوں کہ اگر غار میں داخل ہوں تو کوئی چیز ہو جو موزی ہو نقصان پہنچانے والی ہو خطرہ ہو جس سے میں نہیں چاہتا کہ اگر آپ پہلے داخل ہو تو آپ کو ڈس لے نقصان پہنچائے میں چاہتا ہوں میں پہلے داخل ہوں تاکہ حملہ ہو تو پہلے ابو بکر پہ ہو یہ طریقہ کار ہے صحابہ کرام کی زندگی سے ہر ایک ایک عمل کا طریقہ کار ہر عمل سے آپ ایک طریقہ کار اخذ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کہ کس طرح شیخ اور پیر کا ادب کیا جا رہا ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا تو فرماتے میں داخل ہوتا ہوں تاکہ آپ کچھ نقصان نہ پہنچائے فدا فلم یارا شیئن داخل ہوئے دیکھا کوئی شے نہ تھی پھر کیا ہوا فہم فعد حضور کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ پھر سوار کر لیا تاکہ غار میں داخل ہو مگر وکان فلقاری خر کن فی حیات مگر غار کے اندر کچھ سوراخ رہ گئے تھے کچھ سوراخ کچھ تو وہ تھے جو سیدنا ابو بکر نے اپنے کپڑا اتار کر بھر دیے اور کچھ سوراخ وہ تھے کہ جو ابھی خالی رہ گئے حیاتن حیاتن کہتے ہیں مؤزیون اس جانور کو جو بل کے اندر رہتا ہے بھاگ کے بل کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سانپ اسے حیا عربی میں ویسے سانپ کو ثعبان کہتے ہیں مگر حیا کہتے ہیں اس جانور کو جو زمین میں رہتا ہے مگر نقصان پہنچاتا ہے عربی میں اسے کیا کہتے ہیں حیتن اسی سے حیات اس میں سانپ ہوں گے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں گی وہ افائی اور ازدہا بھی ہو سکتا ہے فخش یا ابو بکر دیکھا کہ سوراخ تو رہ گئے ہیں اور ان میں کہیں سانپ اور ازدہا نہ ہو تو ایک بچ گیا تھا دیکھا کہ ایک بچ گیا جس سے خطرہ ہے کچھ ہے آ جائے گی تو سیدھا ابو بکر ڈرے ابو بکر آپ فکر مند ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ وسلم سے جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے جان مال اولاد ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے تو جب اظہار کا وقت آتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں جب اظہار کا وقت آتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں حضور سے ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے ارے محبت کے دعوے کائنات کے اندر ہر کوئی کرتا ہے اور کہتا مجھے فلاں سے محبت ہے فلاں سے محبت ہے فلاں سے پیار ہے فلاں سے عشق ہے ارے عشق اور محبت کا پیکر اور نمونہ کوئی دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی شکل میں تمہیں نظر آئے گا ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ اس کام میں کہیں مصطفیٰ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا ہاں اگر نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا تو فرماتے میں پہلے کر کے دیکھتا ہوں نقصان پہنچے تو پہلے ابو بکر کو نقصان پہنچے فرماتے وہ سوراخ جو رہ گیا میں داخل تو ہو گیا مگر دل میں اور ذہن میں یہ خیال ہے کہ کہیں ابھی بھی کوئی شے نہ ہو حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلْقَمَهُ قَدَمَهُ میں حضور میں حضولت و کو لے کر غار میں داخل ہو گیا فضال يَدْرِبْنَهُ وَيَلْسَعْنَهُ الْحَيَّاتُ وَالْأَفَاعِ میں نے کیا دیکھا کہ سوراخ کے اندر سانپ بیٹھا ہوا جب دیکھا سانپ ہے تو میں نے اپنی ایڑی رکھ دی وَجَعَلَتْ دُمُعُهُ تو ایڑی رکھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا جب ڈسنا ڈسنا شروع کر دیا تکلیف تو ہوئی پھر بھی اف اور آہ نہ کی اور یہ نہیں کہ بھاگ جاؤں اور اپنی جان چھڑواؤں اور بھاگ جاؤں نہیں ایسا نہیں کیا کھڑے رہے حتیٰ کہ تکلیف ہوتی رہی کھڑے رہے بھاگے نہ اسی جگہ قائم اور ثابت قدم رہے اور اظہار نہ کیا کہ مجھے تکلیف ہے حتیٰ کہ کیا ہوا وَجَعَلَتْ دُمُعُهُ دو ہو تن حتیٰ کہ آپ کے آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے اور حضور فرمانے لگے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا اظہار نہ کیا وہ آنسو جب گرے تو تب پتہ چلا حضور بیدار ہوئے فرمایا ابو بکر کیا مسئلہ ہو گیا یقول اللہ یا ابا بکر میں نے عرض کی حضور ایسا ہے فرمایا لا تحزن اے ابو بکر غم نہ کرو ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی انہوں نے اس کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ وکان ربی معیہ وکان ربی معیہ ہجرت کے دوران حالانکہ ساتھ بنی اسرائیل بھی تھے مگر قرآن مجید میں لفظ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا وَكَانَ رَبِّي مَعِيَا اور میرا رب بھی میرے ساتھ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قربت کے اس مرحلے پر تھے بنی اسرائیل نہیں حضرت موسیٰ قربت کے اللہ کے ساتھ قریب ہونے کے اس درجے پہ تھے کہ فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے مگر حضور کی بارگاہ کے اشاق کا یہ مقام ہے کہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے اس شاخ کا یہ مقام ہے کہ جس کی نسبت قربت اور مائیت تاجدار کائنات سے ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا موسیٰ نے کہا تھا خدا میرے ساتھ ہے بنی اسرائیل کو حکم سے خارج کر دیا تھا مگر حضور نے فرمایا ابو بکر جیسے خدا میرے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے ساتھ بھی خدا ہے وہاں پہ مائی یعنی واحد کی ضمیر استعمال کی کہ خدا میرے ساتھ ہے حضور نے یہاں پر جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے فرمایا فرمایا جس طرح ابو بکر میرے ساتھ خدا ہے اسی طرح ابو بکر کے ساتھ بھی خدا ہے تو فرمایا لا تحزن ابو بکر غم نہ کرو فانزل اللہ سکینت اللہ پاک نے آپ کے دل پر اس وقت انوار و تجلیات کا نزول کیا جسے قرآن مجید کی زبان میں سکینہ کہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں سکینہ ہم کہتے ہیں کہ یار نمازیں بڑی پڑھتے ہیں بڑے روزے رکھتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا دولت مند بھی پریشان ہے امیر بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا دولت بھی ہے مگر سکون نہیں ملتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پڑھتے سارے ہیں مگر پڑھنے کے اندر وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے جو کیفیت صحابہ کرام اور اکابر اولیاء کی تھی اب وہ کیفیت کیا ہوتی ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں سکینہ کیا کہتے ہیں سکینہ جب عبادت کے اندر انسان پوری کیفیت اللہ کی طرف کر لے کہ تعبد اللہ کا کا تراہو ایسے عبادت کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو فعلم یقن فعلم یقن یارا فائلم تکن ترا اگر تم نہیں اسے دیکھ رہے تو یہ خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی دونوں کیفیتیں انسان کو نہیں ملتی ایک یہ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کا تصور ہو اگر یہ نہیں تو یہ کیفیت کم از کم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ دونوں کیفیتیں نماز اور عبادت سے ختم ہو جائیں تو پھر سمجھ لو کہ ہماری نمازوں سے سکینہ اٹھ گیا اطمینان اٹھ گیا ہے نور نماز کا اٹھ گیا ہے سب جو جب وہ اٹھ جائے تو پھر زندگی میں بھی بے چینی ہوتی ہے کاروبار میں بھی بے چینی ہوتی ہے اولاد بھی مل جائے تو بے چینی رہتی ہے وہ نافرمان ہوتی ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے وہ اولاد ایسی ہوتی ہے مال بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے جب تک آپ کو سکینہ نہ ملے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے فرما برداری تو اختیار کرو کس طرح جس طرح ابو بکر نے اختیار کی ہے جس طرح اتباع میرے ابو بکر نے کی ہے باری تعالیٰ انعام کیا ہوگا فرما انعام یہ ہوگا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَ ہم اس کے دل پر ایک سکینہ نازل کریں گے اور سکینہ وہ ہے کہ اس کا دل ہم اطمینان کے ساتھ بر دیں گے وسوسے اٹھ جائیں گے خواہشات دب جائیں گی ہر قسم کی برائیں دب جائیں گی اور اس کا دل ایمان کے نور کے ساتھ منور ہو جائے گا اس لیے فرمایا ہم نے سکینہ سیدنا ابو بکر کے دل پہ نازل کیا سکینہ سے مراد کیا ہے اس کا سادہ معنی یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کے دل پر اللہ نے انوار و تجلیات کا القا فرمایا اللہ پاک نے ان کے دل کو مطمئن کر دیا اپنی نظر رحمت کے ساتھ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور یہ اللہ علیہ والسلام کے ساتھ فرما برداری کا طریقہ کار اب اس پر ہم ایک دوسری روایت بھی پڑھ لیتے ہیں اب اس روایت کو اہل تشیع کے بہت بڑے مفسر ہیں سید محمد حسین البحرانی کیا سید محمد حسین سید محمد ہاشم البحرانی حسین نے سید محمد ہاشم البحرانی انہوں نے اپنی تفسیر البرحان فی تفسیر القرآن کے اندر اسی روایت کو نقل کیا اب وہ فرماتے یہ سکینہ کیا تھا یہ اہل تشیوں کی تفسیر کے اندر انہوں نے کال نقل کیا کہ یہ سکینہ کیا ہے اور سیدنا ابو بکر پہ اگر یہ سکینہ وارد ہوا تو یہ سکینہ شے کیا ہے اس کی وضاحت سید محمد ہاشم البہرانی نے اپنے کال کے اندر کی ہے تو میں نے کہا کہ پہلے دور میں لوگ پھر بھی ماننے والے ہوتے تھے تھوڑی بہت ایمانداری تھی بات لکھ دیتے تھے جو حقیقت ہوتی سند کے ساتھ مل جاتی تو ایمانداری تھی اب آ کے تو ساری ڈنڈی مچ گئی نا بس وہ ادھر ادھر کر دی روایات اور سارا معاملہ خراب کر دیا سو پہلے جو مفسرین تھے اہل تشیوں کے ہوں وہ بیان کرتے سید محمد ہاشم البحرانی آپ بیان کرتے فرماتے محمد ابن یعقوب ان حمید ابن زیاد ان محمد ابن ایوب ان علی ابن اسباد اور انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا سمیت ابا جعفر انہوں نے اس حدیث کو امام محمد الباکر سے روایت کیا کسے کس سے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ نے آئمہ اہل بیت میں سے ہوئے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہوئے امام زین العابدین امام زین العابدین ہوئے امام زین العابدین کے بیٹے ہوئے امام جعفر اساد امام باکر امام باکر ہوئے امام باکر کے آگے بیٹھے ہوئے امام جعفر اساد امام حسین کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پوتے امام باکر انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا امام زین کے بیٹے جو ہوئے انہوں نے بیان کیا ان سے اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول ابی بکر فی الغار حضور نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا کہ آپ کچھ پریشان تھے غار کے اندر کچھ پریشان تھے تو حضور نے فرمایا اس کن ابو بکر اطمینان رکھو کیا اطمینان رکھو اس کن اطمینان رکھو فعن اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اب آگے جو بیان کیا پھر فرماتے فلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالہ حضور نے فرمایا سیدنا ابو بکر کے باطن کے حال کو حضور نے مشاہدہ فرمایا کہ سیدنا ابو بکر کے اندر جب دیکھا تو دیکھا کہ آپ مضطرب تھے پریشان تھے کس وجہ سے کہ کہیں کافر ہم پہ حملہ نہ کر دیں اس وجہ سے پریشان تھے حضور نے ان کے اندر کے حال کو دیکھا کہ ابو بکر پریشان ہے تو کیا فرمایا فرمایا قال ترید ان اری کا اصحابی من الانصار فی مجالسہم یا حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق پریشان نہ ہوں کیا میں آپ کو مدینے کے انصار نہ دکھا دوں کیا میں آپ کو مدینے کے انصار نہ دکھا دوں کون سے جو ہماری آمد کا مدینے میں انتظار کر رہے یا تحدثون ہمارے آنے کی مدینے میں گفتگو کر رہے وعوری کا جعفرن اور آپ کو جعفر صادق نہ دکھا دوں باس فی بہو فل بحری سونا اور ان کے ساتھ ہی نہ دکھا دوں جو یہ ساتھ پہاڑ کے دریا ہے کشتی سے سفر کرتے آ رہے ہیں وہ نہ دکھا دوں تو قال نعم فمسح فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر فی یتحدثون ونسر الى جعفر واصحابی فی البحر یغسون فعزمر تلک الساعة انہو ساحر فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہوں میرے قریب آ جائیں حضور نے آپ کے سر پر اور آپ کے سینہ اقدس پر اس طرح اپنا ہاتھ پھیرا غار سور کے اندر اس طرح اپنا ہاتھ پھیرا فرماتے خدا کی قسم فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ اللہ نے ایسا سکون نور میرے قلب پہ وارد کر دیا کہ میں غارے سور کے اندر بیٹھا تھا اور انصار کو مدینے کے اندر بیٹھا گفتگو کرتا دیکھ رہا فنظر ذرا السارفی مجالسیم یا تحد فرماتے میں غار سور کے اندر بیٹھا تھا حضور کا اس طرح ہاتھ لگا فَأَنزَلَ اللَّهُ اللہ سکینہ اب سکینہ نازل ہوا اب جب سکینہ نازل ہوا انوار و تجلیات نازل ہوئے تو آنکھوں کے پردے اور حجابات سارے اٹھ گئے فرماتے خدا کی قسم مدینہ میں انصار کو بھی دیکھ رہا تھا اور امام جعفر صادق کو اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھا دریا میں چلتا بھی دیکھ رہا تھا فرماتے ہیں فاضمارا دل کا ساحر فرماتے ہیں یہ وہ ساتھ اور سکینہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت آیت کے اندر ذکر کر رہا سمجھے ہی نہیں تم مقام سیدنا صدیق اکبر سمجھے ہی نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ حضور کے صحابی ہوئے یہ آخری بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر حضور کے وہ واحد صحابی ہوئے جنہیں قرآن مجید نے صحابی کا لقب دیا جی، ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بے صحابہ کرام کو حضور کی نگاہ اور انہوں نے حضور کو تکا تو صحابی بنے مگر سیدنا ابو بکر واحد ہیں جنہیں قرآن مجید نے صحابی کہہ کے پکارا اب وہ کیسے کہا ہے فرماتے ہیں لِسَاحِبِهِ کیا لِسَاحِبِهِ تو صاحب کا لفظ جو ہے اسی سے صحابی بنا ہے تو فرماتے جب اپنے ساتھی یعنی صحابی سے کہہ رہے تھے کیا لا اے ابو بکر غم نہ کر تو سیدنا ابو بکر واحد وہ ہوئے کہ باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش کو تو صحابی بنے حضور کو دیکھ کر مگر سیدنا ابو بکر نے وہ تاج صحابیت پہنا ہے کہ اللہ پاک بھی فخر کر اٹھا اور کہا ابو بکر تم وہ صحابی ہو کہ تمہارا صحابی ہونا ہم قرآن مجید کی آیات کی شکل میں نقل کر رہے ہیں اللہ پاک ہم آپ کی شان عصمت طہارت اور صداقت اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تمام احباب سنت ادا فرمائے